توبہ کا لغوی معنی قال الازہری اصل تاب عاد الى اللہ و وانابا و کا اصل معنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا رجوع کرنا اور دل سے متوجہ ہونا و تاب اللہ علیہ ای عاد علیہ بالمغفرہ اس کی طرف توجہ فرمائی اور تاب اللہ علیہ کا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی قال اللہ و وجل وتوبوا إلى الله جميعا أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف لوٹ آؤ اور انابت اختیار کرو وتوبۃ الرجوع من الذنب توبہ کا معنی گناہ سے لوٹ آنا یعنی گناہ کو چھوڑ دینا وفی الحدیث الندم توبہ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ پشیمانی اور ندامت توبہ ہے توبہ ندامت کا نام ہے وقال الاسفہانی جو التوب ترک الذنب على اجمل على اجمل الوجوہ وهو ابلغ وجوہ الاعتذار یعنی التوب کا معنی بہت اچھے طریقے سے گناہ کو چھوڑ دینا اور یہ معذرت کی سب سے بہترین صورت ہے وطاب اللہ یتوب توبن و توبتاً و متابن اناب و رجا انل معصیہ الاطو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور گناہ سے نیکی کی طرف لوٹ آنا گویا مسلمان کا اصل مقام طاعت ہے وہ کبھی بھٹک کر معصیت کی گھاٹیوں میں جا نکلتا ہے پھر اسے ندامت ہوتی ہے تو ان ہلاکت خیز گھاٹیوں سے بھاگ کر واپس اپنے مقام یعنی طاعت کی طرف آ جاتا ہے یہ توبہ ہے وطاب اللہ علیہ وفقا وفقہ اور اللہ تعالی نے اس پر توبہ فرمائی یعنی اس کو گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی التواب العبد الكثير التوبة وذلك بتركه كل وقت بعد الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعه تواب کا معنی زیادہ توبہ کرنے والا بندہ اور اس کو طواب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت گناہوں سے بچنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سارے گناہ ترک کر دیتا ہے وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال اور اللہ تعالیٰ کو بھی طواب کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ بار بار قبول فرماتے ہیں وسطب تو فلان ائی عرض تو علیہ توبہ مم مقترفہ فرط منه یعنی استبد فلاالم کا معنی یہ ہے کہ میں نے فلاں پر توبہ پیش کی کہ وہ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر نادم ہو اور ان سے رجوع کرے اور ان کو چھوڑ دے